السلام علیکم students welcome to lecture 35 five of the operating systems course آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل ہم بات کر رہے ہیں پیجنگ کی یعنی paging is a memory management technique اس میں کافی زیادہ ٹاپکس کی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں پیجنگ میں صرف ایک چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا تھا آخر دفعہ جو ختم نہیں کر سکے تھے وہ تھا شیئرنگ انڈر پیجنگ تو آج اس کی بات کریں گے پھر پیجنگ کی ڈسکشن فی الحال ختم کر دیں گے چیپٹر ٹین میں اس کو دوبارہ شروع کریں گے انٹر ورچوئل میموری سسٹمس لیکن آج یہ پیجنگ کی ڈسکشن ختم کر کے ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے جو ہے سیگمنٹیشن کا یعنی میموری مینجمنٹ ود سیگمنٹیشن تو کیا کیا باتیں آج ساری کریں گے اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے اگلی سلائڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ as usual we'll review the previous lecture اس کے بعد جو پیجنگ کی ایک چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا ہے وہ ہے شیئرنگ انڈر پیجنگ تو اس کی بات کر لیں گے اور پھر برانڈ نیو ٹاپک شروع کریں گے میمری مینجمنٹ ود سیگمنٹیشن تو میں بتاؤں گا کہ سیگمنٹیشن کیا چیز ہے کس اس کا کانسیپٹ کیا ہے بیسک اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ لاجیکل ایڈریسز کیسے ہوتے ہیں سیگمنٹیشن میں what is the form of logical addresses جیسے کہ پیجنگ کے اندر لاجیکل ایڈریسز ہوتے ہیں page number and offset within a page segmentation میں کیا ہوگی پھر سیگمنٹ سیگمنٹیشن کے اندر لاجیکل ایڈریسز کو فزیکل ایڈریسز میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ دیکھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہارڈ ویئر سپورٹ کس طرح کی اس کی ضرورت ہے ٹو امپلیمنٹ سیگمنٹیشن اور آخر میں ہم دیکھ لیں گے کہ پروٹیکشن اور شیئرنگ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں انڈر سیگمنٹیشن تو یہ تو ہو گیا آج کا ایجنڈا اگلی سلائڈ میں میں نے لسٹ کی ہیں تین میجر ٹاپکس جو کہ آخری لیکچر میں ہم نے لیکچر 34 میں کور کیے تھے وہ تھے performance of paging protection in paging and structure of page tables اور اسٹرکچر آف پیج ٹیبلس کے اندر ہم نے تین طرح کے اسٹرکچرس کور کیے تھے ملٹی لیول پیجنگ جس کو ہائرارکل پیجنگ بھی کہتے ہیں ہیشڈ پیج ٹیبلس اور انورٹیڈ پیج ٹیبلس تو پرفارمنس آف پیجنگ میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی کہ اس ٹاپک سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح پیج ٹیبلز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتے ہیں یعنی کہاں ان کو رکھا جا سکتا ہے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہے کہ سی پی یو رجسٹرز میں رکھ لیں لیکن سی پی یو رجسٹرز میں تبھی رکھ سکیں گے اگر پیج ٹیبل بہت چھوٹا ہے یعنی پروسیس کی ایڈریس پیس میں number of pages are relatively very small اس کیس میں تو ہم سی پی یو کے اندر کچھ رجسٹرز ڈیزائن کے وقت رکھ لیں گے کہ ان رجسٹرز میں پیج ٹیبل امپلیمنٹ کریں گے اور پی ڈی پی الیون کی میں نے بات کی تھی کہ اس میں پیج ٹیبل سی پی یو رجسٹرز میں امپلیمنٹ ہوتا تھا آٹھ رجسٹر تھے اس میں کیونکہ maximum number of pages in process address space was eight ٹھیک ہے اچھا لیکن آج کل کی ایڈریس پیسز پروسیسز کی بہت بڑی ہیں تو اس لیے پیج ٹیبل سی پی یو رجسٹر میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا there are hundred of thousand of pages possibly in process address space تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم مین میموری میں پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر مین میمری میں امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جب لاجیکل ایڈریس سے فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن ہوگی تو ہمیں دو میموری ریفرنسز کرنے پڑیں گے ایک تو پیج ٹیبل کو ریڈ کرنا پڑے گا اس کی ایک اس کو پھر انڈیکس کر کے فریم نمبر نکالنا پڑے گا اور پھر فریم نمبر سے آف سیٹ اس میں اپینڈ کر کے فزیکل ایڈریس لے کے ایکچوئل میموری لوکیشن کو ایڈریس کریں گے جو کہ لاجیکل ایڈریس ایڈریس کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے مین میمری میں اگر پیج ٹیبل رکھا جائے تو دو میمری ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے افیکٹو میمری ایکسس ٹائم ہوتا ہے two in two two time access memory اچھا پھر ہم نے کہا دس از ناٹ ایکسپٹیبل کیونکہ پروگرام ایکسیکیوشن جو ہے وہ بہت سلو ہو جائے گی رفلی twice the time would be taken by program to execute if the page table is kept in the main memory تو پھر ہم نے کہا کہ نارملی ایک ایسوسیٹو کیش یوز کی جاتی ہے جس کو ٹیبل لک سائڈ بفر بھی کہا جاتا ہے ٹی ایل بی اس میں actually use page table entries ہم رکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں for a given logical address a particular page corresponding to the logical address is found in the cache in the T L B پھر فریم نمبر کو لے کے آف کے ساتھ فزیکل ایڈریس ہم بنا لیتے ہیں تو اگر تو کسی پیج کے کورسپونڈنگ فریم نمبر کیش کے اندر مل جائے ٹی ایل بی کے اندر مل جائے تو ہم کہتے ہیں there is a hit so in case of a hit the effective memory access time is time to access the T L B اور time to access the cache plus time to access the main memory اچھا اگر نہ ملے ٹی ایل بی میں page that we are looking for اس کی فریم نمبر نہ ملے تو پھر ہمیں اس حصے میں جانا پڑتا ہے پیج ٹیبل کے جو کہ مین میمری میں ہے تو in that case we'll need to access the main memory pull that entry for the the the corresponding to given page put it in T L B then form the physical address and access the corresponding memory location تو اس صورت میں افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کیا ہوگا جبکہ ایک پیج کے corresponding entry T L B میں نہیں ملتی تو time to access the T L B plus twice the time to access the main memory کیونکہ ایک دفعہ پیج ٹیبل کی انٹری لینی ہے یعنی پیج ٹیبل کو ریڈ کرنا پڑے گا پھر actual memory location corresponding to logical address اس کو ریڈ کرنا پڑے گا تو جیسے کہ اگر ایک entry corresponding to a page number is found in the cache we see it is a hit اگر نہیں ملتی تو دین وی اٹس اے مس تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کیا ہوگا what is the performance of paging if you use T L B to keep part of the page table and the rest of the page table is kept in the main memory, this would be equal to the hit ratio, i.e. the percentage of time you find the entry for a page number in the cache into time to access the cache plus time to access main memory, plus the miss ratio, which is 1 minus the hit ratio, into time to access the TLB plus 2 times the time to access main memory. تو یہ ہوگی پرفارمنس آف پیجنگ اس میں پھر ہم نے ایک تو ایگزامپل دیکھ لی تھی کہ اگر ہٹ ریشیو ایٹی پرسینٹ ہو time to access memory hundred nanoseconds ہو time to access cache twenty nanoseconds تو پھر افیکٹو میمری ایکسس ٹائم کیا بنے گا ہٹ ریشیو کو اگر نائنٹی نائنٹی ایٹ پرسینٹ کر دیں which is very typical of today's C P Us and caches تو اس صورت میں effective memory access time was رفلی if I recall it correctly about twenty twenty two percent more than simple memory access time یعنی پرفارمنس پیجنگ کی اچھی خاصی اچھی ہو جاتی ہے یعنی پیجنگ بھی یوز کر رہے ہیں اور جو اوور ہیڈ ہے پیجنگ کا وہ صرف 20 یا 22 پرسینٹ ہوگا over not having paging at all and having whole process in contiguous memory location which is not acceptable because of various reasons ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی پرفارمنس آف پیجنگ اس کے بعد اگر سلائڈ میں آپ دیکھیں تو ہم نے بات کی تھی پروٹیکشن کی اچھا پروٹیکشن میں بیسیکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سی پی یو کی ہارڈ ویئر کو میموری مینجمنٹ یونٹ کوئی میکسیمم ایڈریس پہ سپورٹ کرے گا اور let say for given C P U وہ جو میکسیمم لاجیکل ایڈریس پیس ہے ایک پروسیس کی وہ ہے سے 64 فور پیجز کی ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ کارسپونڈنگ پیج ٹیبل میں 64 فور اینٹریز ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس بڑا چھوٹا سا ہو اس کے میں بھی چار پیجز ہوں اس میں تو ہم we want to make sure کہ وہ پروسیس جس کا سائز چار پیجز ہے وہ کوئی ایسا لاجیکل ایڈریس جنریٹ نہ کرے جو اس کو الاؤ جو کہ اس کو الاؤ کر دے چار پیجز کے باہر کوئی میموری ایکسس کرنے کی یعنی سپوز کہ اس کے چار پیجز ہیں پیجز زیرو تھرو تھری اور وہ ایڈریس جنریٹ کر دیتے ہیں logical address form of P comma D which is ten comma some offset یعنی وہ پیج نمبر 11 کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیج نمبر 11 تو اس پروسیس ایڈریس پیس میں ہے ہی نہیں so how do we protect you know this process disallow this process to access any page outside its address space تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہر پیج ٹیبل اینٹری میں ایک بٹ رکھ لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ویلڈ انویلڈ بٹ اور اگر یہ بٹ ویلڈ سیٹ ہو تو اس کا مطلب ہے the corresponding page is part of a process address space so اس ایگزامپل میں جس میں میں نے کہا کہ پروسیس میں چار پیجز ہیں تو پہلے چار انٹریز کی ویلڈ ان ویلڈ بٹ کو ہم ویلڈ پہ سیٹ کر دیں گے اور باقی جو سارے انٹریز ہیں ان میں ہم اس بٹ کو انویلڈ سیٹ کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ جب یہ پروسیس اگر کوئی ایڈریس ایسا جنریٹ کرتا ہے جو کہ چار پیجز کے باہر کسی پیج کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو at the time of indexing the page table and trying to access this location hardware detect کر لے گی کہ یہ پرٹیکولر اینٹری جو ہے پیج ٹیبل کی یہ انویلڈ ہے تو ٹریپ جنریٹ ہوگی اور آپریٹنگ سسٹم میں کنٹرول چلا جائے گا all that good step would you know rating the program and display message for the user کہ اس پروگرام نے کوئی انلیگل ایکسس کرنے کی کوشش کی میموری میں ٹھیک ہے تو یہ کانسیپٹ ہے پروٹیکشن ان پیجنگ کا ٹھیک ہے کہ کس طرح پروٹیکشن امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے یہ پیج لیول پہ ہوگی اچھا یہ ہوگی پروٹیکشن کی بات پھر آخری جو بات ہم نے کی تھی وہ تھی کہ پیج ٹیبل کے اسٹرکچرز کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ depending upon the logical address space of process ہو سکتا ہے کہ پیج ٹیبل اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ ایک پیج میں فٹ نہ ہو تو اگر پیج ٹیبل ایک پیج میں فٹ نہیں ہوتا underlying machine supports paging تو اس پیج ٹیبل کو پیج کرنا پڑے گا رائٹ right? سو so اس کو اگر پیج کرنا پڑے گا تو اس کے مختلف پیجز کو ہم نے میموری میں رکھنا ہے ڈفرنٹ فریمس تو یہ میپنگ جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور پیج ٹیبل رکھنا پڑے گا اس پیج ٹیبل کو جو کہ پیج ٹیبل کے پیجز کی میپنگ رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر پیج ٹیبل اور میں نے یہ کہا تھا کہ انٹیل کی ٹرمنالوجی میں سے پیج ڈائریکٹری بھی کہتے ہیں تو اب ہو گیا کہ ہمارے پاس دو پیج ٹیبلس ہیں آؤٹر پیج ٹیبل اور inner page table outer page table کو یوز کرتے ہیں to get hold of the pages of the page table اور انر پیج ٹیبل کو یوز کرتے ہیں to get hold of the pages of the process address space ٹھیک ہے اچھا لاجیکل ایڈریس تو ہمارا تھا پی فالوڈ بائی ڈی تو پی کو ہم یوز کرتے تھے to index the page table لیکن اب دو پیج ٹیبلس ہو گئے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ depending upon the number of entries in the inner page table and the outer page table ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں in the form of P one followed by P two تو اپر تھوڑی سی جو اپر بٹس ہیں ان کو ہم پی ون کہہ دیتے ہیں پی ون کے لیے سیٹسائڈ uh, کر دیتے ہیں اور باقی جو بٹس ہیں پی میں ان کو پی ٹو کہتے ہیں اور وہ لوور والی جو بٹس ہوتی ہیں تو پی ون کو یوز کرتے ہیں to index the outer page table P two کو یوز کرتے ہیں to index one of the inner page pages ٹھیک ہے یا انر پیج ٹیبل تو اس کے بعد فریم نمبر ملتا ہے and we get hold of the appropriate memory location corresponding to the given logical address اس کو ہم کہتے ہیں multi level paging higher hierarchical paging اچھا یہ تو ہوگی بات کہ جب پیج ٹیبل اتنا بڑا ہو جائے کہ یہ ایک پیج میں فٹ نہ ہو تو ہمیں ملٹی لیول پیجنگ کرنی پڑتی ہے تو اس میں میں نے بتایا کہ انٹل کے پی فور میں for example you know two level paging ہے مٹرولا کے سکسٹی ایٹ تھاؤزینڈ سیریز میں you know three four level paging ہے تھری لیول پیجنگ ہے اور سن الٹرا اسپارک میں سیون لیول پیجنگ ہے تو number of level of paging would depend on two things size of the logical address and the size of a page تو اسپارک میں فار ایگزامپل اسپارک جو پیج ٹیبل پیج اگر فور کے کا ہو جائے تو you can figure many entries in page table اور کتنے اس کے پیجز بن سکتے ہیں and we'll have a second level page table وہ بھی اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پیج میں فٹ نہیں ہوگا اس کے پیجز کریں so and we figure out کہ الٹرا اسپارک کے لیے سیون لیول پیجنگ کی ضرورت ہے اچھا یہ تو ہوگی ملٹی لیول پیجنگ اینڈ ہر پیجنگ ان جنرل ہم کہتے ہیں کہ پیج ٹیبلس میں اگر لارج ڈریس پیسز ہونا تو پیج ٹیبلس میں ہمیں بہت زیادہ میمری یوز کرنی پڑتی ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے دو اور ٹیکنیکس دیکھی تھی ایک کو ہم کہتے ہیں کہ انورٹیڈ پیج ٹیبلس دوسرے کو ہم کہتے ہیں ہیشڈ تو ان کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی تھی I don't want to get into this again because I be taking lot of time of this lecture تو اس کو میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ ہیش ٹیبلس کا کانسیپٹ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑھا ہوگا ہم پیج نمبر لیتے ہیں from the logical address space hash function کے تھرو گزارتے ہیں we get a hash value ایک ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں اور اس ٹیبل میں ہر انٹری میں ایک لنک لسٹ ہوتی ہے اور in case of hash page tables link list کے ہر نوڈ میں تین چیزیں ہوتی ہیں the page number that we are looking for frame in which this particular page stored and the next pointer to maintain the link list ٹھیک ہے انورٹیڈ پیج ٹیبل میں یہ ہم کرتے ہیں کہ پیج ٹیبل کا سائز ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ مین میمری میں کتنے فریمس ہیں ٹوٹل یعنی it is dictated by the size of the main memory the physical memory and not the size of the logical memory day and age is much much larger than the physical ٹھیک ہے اچھا تو انورٹیڈ پیج ٹیبلس میں اس کا مطلب ہے کہ number of entries would be equal to the number of frames in the physical memory تو اس کو ہم you know, دیکھا ڈیٹیل میں کہ کس طرح ہم انورٹیڈ پیج ٹیبل کو یوز کرتے ہیں کہ ہر پروسیس جو لاجیکل ریس جنریٹ کرتا ہے اس میں اس کا یونیک آئی ڈی بھی ہوتا ہے so we search this inverted page table اور اس کی جو ہر اینٹری ہے اس میں پی آئی ڈی ہوتا ہے پروسیس کا اور پیج نمبر ہوتا ہے تو for given logical address we look for in the inverted page table and entry corresponding to the process I D of the corresponding process اور پیج نمبر جو کہ اس نے لاجیکل ایڈریس میں جنریٹ کیا ہے اگر ہمیں مل جاتا ہے تو جس اینٹری میں یہ ہمیں میپنگ ملتی ہے اس اینٹری کا نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں and that number gives us the number for the frame in which this particular page is located so effectively ہم نے کہا کہ انورٹیڈ ٹیبل کو ہم انڈیکس کرتے ہیں with frame number and not page number hence the name page tables تو یہ بات ہم نے کی ٹائم ختم ہو گیا تھا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے شیئرنگ انڈر پیجنگ تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ شیئرنگ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے انڈر پیجنگ اچھا اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے تین چیزیں لکھی ہیں کہ reentrant I the read only code pages of a process address space can be shared یعنی ایسے حصے ایسے پیجز ایک پروسیس کے جو کہ چینج نہیں ہوتے they which are not writable so essentially ایسا پروگرام جو کہ اپنے کوڈ کو سیلف ماڈیفائی نہیں کرتا ایسا کوڈ ہے جو کہ when it executes it doesn't change itself اس کو ہم ری اینٹرن کوڈ کہتے ہیں تو کوڈ کو ایسے کوڈ کو ہم الاؤ کر سکتے ہیں to be shared between various processes اچھا shared code appears in the same logical space of all processes ٹھیک ہے جہاں بھی یہ شیئرڈ کوڈ کے پیجز پڑے ہیں مین میموری میں ڈفرینٹ پروسیسز جن کو ہم یہ پیجز شیئر کرانا چاہتے ہیں ان کے پیج ٹیبلز میں یہی فریم نمبرز ہم ڈال دیں گے and so if we allow these processes to share the same pages in the physical memory یعنی فزیکل میموری میں وہ پیجز کی ایک کاپی ہوگی but more than one process can can اور you know share these pages اچھا اس کی ایگزامپل جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی سلائڈ میں کہ فار ایگزامپل جی سی سی سے آپ کمپائل کرتے ہیں آپ نے C program C plus plus programs یا ایڈیٹر آپ یوز کریں آج کل لینکس میں پیکو کا یا وائی کا یا whatever your famous you know your editor of choices اس کو آپ جب ملٹیپل یوزرز ایک ٹائم شیئرنگ سسٹم انووک کرتے ہیں کسی بھی ایسے ٹول کو تو اس کی جو کوڈ پارٹ ہے وہ شیئر ہوتے ہیں ایکچولی سو پیکو کی اگر ملٹیپل انووکیشنز ہیں یا وائی کی ملٹیپل انووکیشنز ہیں یا جی سی سی کمپائلر کی کنکرنٹلی ملٹیپل انووکیشنز ہیں تو ان میں جو کوڈ پارٹ ہے نا وہ شیئر کیا جا سکتا ہے امنگ دا ملٹیپل انووکیشنز جب بھی آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں جی سی سی یا وائی یا ویم یا پیکو تو ملٹیپل پروسیسز بنتے ہیں ان کے پیج ٹیبلز بنتے ہیں اور ان پیج ٹیبلز میں کوڈ پارٹ جو ہے پیکو کا فار ایگزامپل اس کے کامن انٹریز ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اس ایگزامپل کو ہم اگلے پیج میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگلی سلائڈ میں ہم نے دکھایا کہ there are three processes P one P two P three ہر پروسیس جو ہے کورسپونڈس ٹو این ایڈیٹر اور پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں تین پیجز ہیں ایڈیٹر کے کوڈ کے اور ایک ہے ایڈیٹر بفر کا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا پیج تو ہر پروسیس لیٹس اسیوم کہ دس از دا پی کو ایڈیٹر اور دا وائی ایڈیٹر تو اس میں چار کوڈ کے پیجز ہیں اور ایک پیج ہے فار دا ایڈیٹر بفر جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جائے گا جو کہ آپ ایڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تین اگر انوکیشنز ہیں اس ایڈیٹر کی اور اگر آپ پیج ٹیبلز میں دیکھیں تو the first three entries which correspond to the code pages تینوں پروسیسز کے پیج ٹیبل کی اینٹریز ایگزیکٹلی سیم ہیں right so the page numbers zero one and two for the editors three invocation of the same editor are located in three frames page zero of the editor is located in frame three page one located in frame four and page two is located in frame three تو تینوں انوکیشن کے جو تینوں پروسیس کے پیج ٹیبلس میں پہلی تین اینٹریز ہمیں بتاتی ہیں کہ ان تینوں کے جو پہلے تین پیجز ہیں وہ تین فریمس میں پڑے ہیں so this way we are allowing the three processes to share the three pages ٹھیک ہے سو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوڈ پارٹ ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اگر وہ کوڈ جب رن کرتا ہے تو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا why replicate it in main memory why waste main memory ٹھیک ہے تو اس طرح شیئرنگ کرا کے ہم افیکٹو یوز کرتے ہیں مین میموری کا لیکن ہو صرف اسی وقت سکتا ہے کہ یا تو ایکسپلسٹلی پروسیسز کہیں کہ جی یہ پارٹ جو ہے یہ شیئربل ہے یا اگر کوڈ پارٹ ہو جو کہ سیلف ماڈیفائنگ نہیں ہے یعنی جب یہ کوڈ رن کرتا ہے تو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا then we can allow sharing of this اچھا یہ تو بات ہوگی پیجنگ کی اب ہم بات شروع کریں گے سیگمنٹیشن کی کہ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے اس کا بیسک کانسیپٹ لے لیں گے پھر اس کی دیکھیں گے کہ لاجیکل ایڈریسز کیا ہوتے ہیں فزیکل میں انہیں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے and then we'll see how protection is implemented in segmentation تو اگلی سلائڈ میں چلیں سیگمنٹیشن کا میں نے یہ بتایا یہاں پہ کہ memory management scheme that supports programmers view of memory a segment is a logical unit such as main program some procedure some function some method some object perhaps some global variables local variables stack symbol table and so on and so forth یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک پروگرامر کا پرسپیکٹو ہمیں دیتی ہیں کہ پروگرامر کو ان چیزوں کا پتا ہے کہ میں نے ایک مین فنکشن لکھا ہے مین پروگرام لکھا ہے اس میں یہ یہ میتھڈز ہیں میرے کلاسز کے یہ آبجیکٹس ہیں یہ اتنے گلوبل ویریبلز ہیں اسٹیک ہوگا میرے جب پروگرام ایکسیکیوٹ کرے گا جس میں لوکل ویریبلز اور جو پیرامیٹرز ہیں ایک فنکشن کال کے لیے وہ وہاں پہ ایز اسٹیک ریکڈ جائیں گے اینڈ اینڈ سو سو آن ٹھیک ہے سو پروگرام جو جو سیگمنٹیشن میں ہم کہتے ہیں کہ پروگرامر کا ویو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے so and we see program is a collection of segments then جیسے ایک پروگرام میں یہ ساری چیزیں میں نے بتایا کہ فنکشن ہے مین فنکشن ہے اور فنکشنز ہیں اسٹیک ہے گلوبل ویریبلز ہیں آبجیکٹس ہیں مختلف قسم کے ان ساروں کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ آبجیکٹ یہ سیگمنٹس ہیں ایک پروگرام کے اندر ٹھیک ہے اچھا اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کو ہم نے پکٹوریلی دکھا دیا کہ جو پروسیس کی ایڈریس اسپیس ہے اس میں یہ مختلف چیزیں جو ہیں کوئی مین پروگرام ہے اسکوئر روٹ کا فنکشن ہے کوئی سب روٹین ہے اسٹیک ہے symbol table and and so forth ان ساروں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں سیگمنٹس اس پروگرام کے اندر اس لاجیکل ایڈریس اسپیس کے اندر اچھا جس طرح ہم نے کیا تھا کہ پیجنگ میں پیجز کو ہم فریمز میں اسٹور کر دیتے ہیں اور میپنگ رکھ لیتے ہیں پیج ٹیبل میں کہ فلاں فلاں پیج جو ہے کس فریم میں ہے تاکہ جب پروگرام لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرے تو پیج ٹیبل کو کنسلٹ کر کے ہم فزیکل ایڈریس ڈٹرمن کر سکیں اور کورسپونڈنگ جو لوکیشن ہے جو کہ لاجیکل ایڈریس پیس میں ایڈریس کی جا رہی ہے اس کو فزیکل میموری سے ہم ایڈریس کر لیں فزیکل میموری میں ایڈریس کر لیں ایکسیس کر لیں ٹھیک ہے سیگمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے سم تھنگ ویری سملر فرق صرف اتنا ہے کہ اب پیجز نہیں ہیں اب سیگمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو سیگمنٹس کو ہم میمری میں کہیں رکھیں گے کس جگہ یہ سیگمنٹس پڑے ہیں یہ میپنگ ہم رکھ لیں گے ایک ٹیبل میں جس کو ہم کہیں گے سیگمنٹ ٹیبل اچھا پیجنگ کے اندر تو پیج ٹیبل کے اندر ہوتا تھا کہ کس فریم میں پرٹیکولر پیج پڑا اور یہ ہم کر سکتے تھے اس لیے کہ page size was equal to the frame size ٹھیک ہے اب جو ہے سیگمنٹس جو ہیں یہ تو مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے مین فنکشن پروگرام چھوٹا ہو کوئی اسکوئر روٹ فنکشن جو ہے وہ تھوڑا یو نو اس کا کوڈ بڑا ہو پر یا سمبل ٹیبل بہت بڑا ہو اسٹینک گرو کرتا ہے شرنک کرتا ہے سو تو مختلف سائز کے سیگمنٹس ہوں گے they are not going to be of the same size تو یہ کانسیپٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کا multiprogramming with variable task تو مین میموری میں ان سارے سیگمنٹس کو ہم کنٹیگوسلی رکھیں گے اور میپنگ ہم رکھ لیں گے سیگمنٹ ٹیبل میں اب سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری کیا ہوتی ہے it's not going to be a frame number کیونکہ فریمس تو ہم یوز ہی نہیں کر رہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے اگر آپ اگلی سلائڈ میں چلیں تو میں نے دکھا دیا ہے کہ پروسیس ریسپیس میں مختلف سیگمنٹس ہیں ان کے نمبر میں نے کر دیے one two three four five اور دائیں طرف میں نے فزیکل میموری دکھا دی ہے in the green shaded area ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے کہ ان سیگمنٹس کو میموری میں لوڈ کرنا ہے مختلف ایریاز میں اور جب یہ ہم لوڈ کرتے ہیں تو let see let suppose the look like as I am going to show you in the next slide like this ٹھیک ہے آپ کا اوپر سیگمنٹ ون پڑا ہے اس کے نیچے سیگمنٹ فور ہے پھر کچھ فری اسپیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیگمنٹ فائیو ہے پھر کچھ فری اسپیس ہے پھر سیگمنٹ ٹو ہے پھر سیگمنٹ تھری ہے اس کے نیچے کچھ اور فری اسپیس ہے تو ہمارے سیگمنٹس ہوں گے and in between the segments we'll have the free spaces جیسے کہ multiprogramming with variable number of task میں ہم نے کہا تھا ان کو ہولس تو ہولس ہمارے ہو جائیں گے اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جب لوڈ کر دی at the time of loading this program in the main memory تو ان کی میپنگ کہاں ہوگی جیسے میں نے کہا یہ ایک ٹیبل میں ہوگی جس کو ہم سیگمنٹ ٹیبل کہتے ہیں تو اگلی سلائڈ میں میں نے یہ درمیان میں ایک سیگمنٹ ٹیبل انسرٹ کر دیا اس میں کچھ میں نے لکھا نہیں just because was enough space for me to insert enough information about the segment in the main memory ٹھیک ہے اس کی ہم ایگزامپل ابھی دیکھ لیں گے so this is the big picture کہ لاجیکل ایڈریس پیس ہے آپ کی اور فزیکل ایڈریس پیس میں آپ سیگمنٹس لوڈ کر دیتے ہیں اور ان کی میپنگ رکھ دیتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل میں اچھا اگلی سلائڈ میں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریسز جو ہیں وہ کنسٹ کرتے ہیں جو کہ سیگمنٹ نمبر ہوتا ہے اور آف سیٹ ہوتا ہے so it's a two tuple segment number اور آف سیٹ پیجنگ میں یہ تھا page number and offset in case of segmentation it is the segment number and offset segment table میں we we see map the two dimensional logical addresses to physical which are one dimensional physical references اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے بتا دیا ہے کہ ہر سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری میں کیا ہوتا ہے سیگمنٹ ٹیبل کی ہر انٹری میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے depending upon the size of a segment کے سیگمنٹ کی لمٹ کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کتنا بڑا ایک سیگمنٹ ہے in terms of number of bytes so for example اگر ایک سیگمنٹ ہے سیگمنٹ نمبر 15 اس کا سائز ہے 1K کے تو لمٹ پوائنٹ جو ہوگا سیگمنٹ ٹیبل کی اینٹری میں دو چیزیں ہوں گی ایک ہوگا لمٹ لمٹ پوائنٹ میں for this segment one K segment it's going to be one K دوسرے حصے میں ہوگا کہ یہ سیگمنٹ مین میموری میں کہاں سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے so for example the logical address is fifteen comma some offset تو ففٹین جو ہے وہ سیگمنٹ نمبر ہے اور offset let say three fifty ہے so three fifty is offset within segment number تو ففٹین کو یوز کر کے ہم سیگمنٹ ٹیبل کو انڈیکس کر لیں گے اور جس لوکیشن پہ ہم جائیں گے وہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملے گی دو طرح کی دو چیزیں ہوں گی ایک ہوگا کہ segment number fifteen main memory میں کس لوکیشن سے شروع ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے کو ہم لمٹ بھی کہہ دیتے ہیں so we see we have the base of the segment and the limit of the segment stored in segment table entry just to make sure that the logical address generated by process is a legal address اس کے آف سیٹ کو ہم لمٹ سے کمپیئر کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر تو آف سیٹ لمٹ سے کم ہے then it's a legal address otherwise it's an illegal address تو ٹریپ جنریٹ ہوگی کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس چلا جائے گا and all that good stuff would happen of terminating the program and informing the user that this process has try to access a memory which doesn't belong to it it has try to essentially in this case try to access a segment you know beyond segment boundaries so to say ٹھیک ہے تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کا آپ دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ ہارڈ ویئر سپورٹ کس طرح کی ہے تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دیکھ لیں گے ایز وی موو آن اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے دو چیزیں اور بتا دی ہیں and and then we'll go look the hardware support needed ایک تو میں نے بتایا کہ سیگمنٹ بیس رجسٹر ہوتا ہے which points to the base of segment location in main main memory memory کے سے یہ کہاں شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے سیگمنٹ ٹیبل لینتھ رجسٹر کہ اس کی لینتھ کیا ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کی اور سیگمنٹ نمبر ایس جو ہے if it is less than the segment table length register then it's a legal segment اگر یہ یعنی بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ سیگمنٹ ٹیبل لینتھ رجسٹر بتاتا ہے کہ ایک پروسیس کے ایڈریس پیس میں کتنے سیگمنٹس ہو سکتے ہیں تو اگر تو کوئی لاجیکل ایڈریس جنریٹ کر رہا ہے ایک پروسیس اور اس میں سیگمنٹ نمبر ایس دے رہا ہے which is not less than what is stored in the segment table length register تو this will be an illegal address ایک تو ایک انلیگل ایڈریس ہو جاتا ہے نا کہ سیگمنٹ کے سائز کے باہر سے ہم کوئی چیز ایکسس کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ سیگمنٹ نمبر بھی ویلڈ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سو سیگمنٹ نمبر ویلڈ جو ہے نمبر آف سیگمنٹ جو ہیں that number stored in the segment length register ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی لانچیکل ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے اس کی ایس پارٹ جو ہے دا سیگمنٹ نمبر پارٹ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ is it less than the number stored in the segment table segment table length register اگر تو اس سے چھوٹا ہے then it's a legal address legal segment that we are trying to access otherwise it's going to be illegal address اچھا نیکسٹ سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس ساری چیز کو ایک ڈائگرام سے شو کر دیا میں نے which essentially is also the hardware support needed to implement segmentation تو سی پی یو جنریٹ کرے گا addresses in the form of S and D where S is the segment number D is offset within the segment تو ایس کو ہم یوز کریں گے to index the segment table لیکن اس سے پہلے جو اس ڈائگرام میں شو نہیں کیا گیا ویل جسٹ میک شیور کہ ایس جو ہے it is a valid segment number within the process space ٹھیک ہے اس کو کمپیئر کر لیں گے سیگمنٹ ٹیبل لینتھ رجسٹر سے and if this number S is less than then the segment table length register value it's a legal segment ٹھیک ہے سو فار ایگزامپل اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک پروسیس میں دس سیگمنٹس ہیں یہ نمبر جو ہے it should be between zero and nine تو جو سیگمنٹ لینتھ ہے جس میں دس کی ویلو اسٹور ہوگی اور اگر یہ سیگمنٹ نمبر جو ہے S part it is not less than ten then it's going to be an address اور وہ ٹریپ جنریٹ ہو جائے گی so we assuming in this example in this diagram that S is a valid segment number within the process address space ٹھیک ہے okay so coming back to the slide کہ ایس کو یوز کر دیتے ہیں to index the segment table اس کی جو انٹری ہوتی ہے اس میں ہمیں دو ملتی ہیں چیزیں ایک تو ہے کہ اس کی لمٹ کیا ہے سیگمنٹ نمبر ایس کی اور یہ مین میموری میں کس جگہ سے شروع ہوتا ہے آئی دا بیس آف دس سیگمنٹ تو جو ڈی پارٹ ہے نا لاجیکل ایڈریس اسپیس میں which is the offset within the segment S اس کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں لمٹ پارٹ سے جو کہ سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری میں ہمیں دیا گیا ہے so if the offset is less than the limit it means it's legal address پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ڈی کو ایڈ کر دیتے ہیں بیس میں and we form the physical get we access the memory location corresponding to the logical address اگر ڈی جو ہے یہ لمٹ سے کم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے we are trying to go beyond the boundary of this particular segment segment number تو لیگل تھا لیکن offset within the segment is not legal so therefore trap is going to be generated control going to go to operating system جو کہ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا اور یوزر کو ایک اپروپریٹ میسج دے دے گا so this is the hardware support needed to implement segmentation اچھا ریلوکیشن میں بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو ایڈریسز جنریٹ کیے جاتے ہیں for given program under segmentation یہ ریلوکیٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈائنامیکلی ایک پروسیس کے سیگمنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم موو کر سکتے ہیں within the main memory for as why can we do that کیونکہ سیگمنٹ ٹیبل کو for as long as we can change the segment table entries اور وہ ریفلیکٹ کریں کہ ایک سیگمنٹ کدھر ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ شیئرنگ کا سیگمنٹیشن کے اندر شیئرنگ سیگمنٹیشن کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ sharing can be implemented at the segment level paging کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ پیج لیول پہ شیئرنگ ہوتی ہے کہ ایک پرٹیکولر پیج کو آپ شیئر کرا سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس پیج میں کچھ کوڈ ہو کچھ ڈیٹا ہو so it doesn't make sense it's not easy to allow sharing of code only اگر ایک پیج میں ہم کوڈ اور ڈیٹا اور اسٹیک پر heaps are located in the same page لیکن سیگمنٹیشن کے اندر ہم کر سکتے ہیں اس طرح کیونکہ سیگمنٹیشن میں ہم کوڈ کا علیحدہ سیگمنٹس ہوں گے مین پروگرام کا مین فنکشن کا کچھ اور فنکشنس کا اسٹیک کا علیحدہ ہوگا گلوبل ڈیٹا کا علیحدہ رکھ سکتے ہیں so on and so so forth sharing can be implemented at the code level اور at the data level and so on and so forth ٹھیک ہے وہ کر کس طرح سے سکتے ہیں again by setting up the segment tables for various processes to allow them to share various segments with single copies in the main memory اس کی ایگزامپل ایک تھوڑی دیر میں ہم دیکھ لیں گے ایگزامپل ٹھیک ہے اچھا اگلی سلائڈ میں میں بات کر رہا ہوں ڈائنامک اسٹوریج ایلوکیشن تو ڈائنامک اسٹوریج ایلوکیشن کا کیا مطلب ہے کہ اسٹوریج جو ہے سیگمنٹس کے لیے ڈائنیمکلی ایلوکیٹ کرنی پڑتی ہے اگر ایک سیگمنٹ کو ہم نے دوسری جگہ میموری میں موو کرنے ہیں تو ڈائنیمکلی ایلوکیٹ پہلے میموری کرنی پڑے گی اور پھر اس سیگمنٹ کو موو کیا جائے گا اور اگلے چیپٹر چیپٹر ٹین میں جب ہم کریں گے ورچوئل میموری کی ڈسکشن اس میں دیکھیں گے کہ اس طرح کیوں کرنا پڑتا ہے ایک تو وہاں ہم دیکھ لیں گے دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں میں ابھی ڈسکس کروں گا the issue of external fragmentation جو کہ multiprogramming with variable task میں بھی آیا تھا کہ مختلف سائز کے فری اسپیس کے ہولز بن جاتے ہیں مین میموری میں جو کنٹیگوس نہیں ہوتے لیکن سیگمنٹیشن میں کیونکہ پورے کا پورا ایک سیگمنٹ ایک کنٹینگوس میموری میں ہونا چاہیے تو اگر اس طرح کے سچویشن ہو جائے مین میموری میں کہ مختلف جگہ میں فری اسپیس کے ہولز ہیں but they are not contiguous لیکن total amount of free space is large enough to contain a segment تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہو گئی ہے تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں کمپیکشن کرنی پڑتی ہے جس میں ہمیں مختلف سیگمنٹس کو موو کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ڈائنمک ڈائنامکلی موو کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایز پروگرامز رن اچھا ایلوکیشن میں کہ جب ایک سیگمنٹ کو مین میموری میں ایلوکیٹ کرنا ہے تو کیونکہ سیگمنٹ مختلف سائزز کے ہوتے ہیں نا they are not of fixed sizes تو کس کیا ایلگودم یوز کر سکتے ہیں for memory allocation to segments اس میں وہی ایلگودمز ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی multi under multiprogramming with variable task first fit best fit اور ورسٹ فٹ کیا مطلب کہ فری اسپیس مینیجر جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے کہ کس کس جگہ میموری میں کتنی اسپیس اویلیبل ہے تو under first fit we simply look for the first large enough chunk to contain a segment best fit میں ہم ساری لسٹ یا کیو یا جیسے بھی فری اسپیس مینج کی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ بیسٹ فٹ کیا ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے اور ورسٹ فٹ میں بھی سارے ہمیں اسکین کرنی پڑتی ہے فری اسپیس مینیجر نے جس طرح بھی مینٹین کی ہے فری اسپیس کہ کہاں پہ ایسا کوئی فری اسپیس کا ہول ہے کنٹینگوس مین میموری ہے فری فری اویلیبل جو کہ ورسٹ فٹ ہو for the given segment size یعنی بڑے سے بڑا فری اسپیس کا چنک جو جس میں ہم یہ سیگمنٹ رکھیں اچھا اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی under multi program with variable task کہ فرسٹ فٹ اور best fit give you the best performance ٹھیک ہے سو اس کیس میں بھی فرسٹ فٹ اور best fit would give you the best performance in terms of space and memory trade off تو یہ چیزیں تو میں نے اس سلائڈ میں ڈسکس کر لی ہیں اب اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایشو کی بات کی ہے پروٹیکشن کی تو پروٹیکشن کی کیا بات ہے انڈر سیگمنٹیشن پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پروسیس ایڈریس اسپیس میں ہیں سے این سیگمنٹس تو آپ کسی اور ایسے سیگمنٹ کو ایکسس نہ کرنے کی کوشش کریں جو کہ این سے زیادہ ہو مثلا دس اگر سیگمنٹس ہیں then you don't want to access you know the eleventh segment for example تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویلڈ ان ویلڈ بٹ رکھ لیتے ہیں جس طرح کے پیجنگ میں ہیں یا اگر پروٹیکشن اس طرح کی ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے کہ ہمارا اگر کوڈ ہے تو وہ ریڈیبل یا ایکسیکیوٹیبل ہے صرف تو اس کو ہم رائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں ان آر پروگرامس یا ڈیٹا ہے وہ ریڈ اور رائٹیبل ہے ایکسیکیوٹیبل نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پروٹیکشن کے جو ایشوز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر سیگمنٹ ٹیبل کی اینٹری کے ساتھ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ بٹس رکھنی پڑتی ہیں depending upon as to how we want to protect ایک تو ہے کہ اگر انلیگل ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں for you know logical address میں جنریٹ کیا ہم نے ایس کاما ڈی ایس کو یوز کرتے ہیں to index the segment table لیکن یہ پرٹیکولر اینٹری جو ہے اٹ کو respond to segment that doesn't belong to this process address space تو ویلڈ ان ویلڈ بٹ اس کی ان ویلڈ پہ سیٹ ہوگی and trap is going to be generated ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ we want to execute this particular segment ٹھیک ہے at this particular location whatever is in this segment we want to execute it but this happens to be a data segment which is read اور رائٹیبل اونلی ٹھیک ہے تو یہ آپریشن جو ہے یہ لیگل ہوگا سو ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے valid invalid read write execute اور کمبینیشن آف دیز ہمیں کچھ بٹس کی ضرورت ہوتی ہے which we associate with every entry of segment table یہ بات میں نے یہاں کر لی اب میں اگلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل شو کر رہا ہوں with a program having five segments segments zero through four اور ان کو میمری میں لوڈ کیا گیا مختلف جگہ پہ اور یہ میپنگ کے کہاں پہ یہ سیگمنٹس ہیں اور ان کے کیا سائزز ہیں یہ سیگمنٹ ٹیبل میں میں نے شو کر دیا فار ایگزامپل سیگمنٹ زیرو جو ہے یہ مین میمری میں لوکیشن فورٹین ہنڈریڈ پہ ہے اس کا سائز ہے ون اسی طرح سیگمنٹ ون جو ہے یہ مین میمری میں لوکیشن سکسٹی تھری ہنڈریڈ پہ ہے اور اس کا سائز ہے فور ہنڈریڈ بائٹس اسی طرح سیگمنٹ ٹو جو ہے وہ میمری میں فورٹی تھری ہنڈریڈ لوکیشن پہ لوڈیڈ ہے اور اس کا سائز ہے four hundred and so on and so forth ٹھیک ہے so this gives you the big picture کہ ایک پروگرام اگر ہے جس میں فائیو سیگمنٹس ہیں وتھ ڈفرنٹ سائزز ان کو میمری میں لوڈ کیا جاتا ہے جب تو سیگمنٹ ٹیبل کو انیشلائز کر دیا جاتا ہے with the base of a segment and its size جس کو ہم لمٹ کہتے ہیں کہ کتنی بائٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے اچھا اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے based on this previous slide میں نے کچھ ایڈریسز آپ کو دکھائے ہیں لاجیکل ایڈریسز اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورسپونڈنگ فزیکل ایڈریسز کیا ہوں گے تو پہلی انٹری دیکھ لیتے ہیں 2,399 تھری نائنٹی نائن اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ لیگل ایڈریس ہے یا نہیں تو دیکھنا یہ کہ سیگمنٹ ٹو اس پروسیس کی ایڈریس اس میں ہے یا نہیں دا آنسر از یس دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو آف سیٹ جنریٹ کیا گیا ہے which is three ninety nine is it less than limit the answer is yes right اگر پچھلی سلائڈ میں آپ چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیگمنٹ ٹو جو ہے اس کی لمٹ جو ہے فور ہنڈریڈ ہے اور تھری نائنٹی نائن جو میں نے یہ پہلی ایگزامپل میں دیا ہے this is less than four hundred so it's a legal address the question is what is the physical address corresponding to this logical address تو وہ میں نے بتا دیا ہے کہ جب آپ دو کو یوز کر کے which is the segment number you index the segment table اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سیگمنٹ میموری میں فورٹی تھری ہنڈریڈ لوکیشن پہ ہے you get that information you add offset three ninety nine and you get the physical address forty six ninety nine for the given logical address ٹھیک ہے اچھا اگلا اڈریس ہے فور کامن زیرو تو the first cause it legal address number one اس پروسیس کے ڈریس پیس میں سیگمنٹ نمبر فور ہے پانچ سیگمنٹ ہے نا zero through four so four is a legal segment number in this process so logical address میں segment number is a legal segment number اچھا دوسرا یہ کہ اس میں آف سیٹ دیا ہوا ہے زیرو آپ کو تو آف سیٹ زیرو کیا لیگل ایڈریس ہے یا نہیں of course it's a legal address کیونکہ سیگمنٹ کا سائز زیرو سے زیادہ ہے so there four zero would be the offset of the first point within the segment so this therefore this is a legal address اچھا اب فور کاما زیرو کے کورسپونڈنگ فیزیکل ایڈریس کیا ہوگا ہم فور کو یوز کر کے سیگمنٹ ٹیبل کو انڈیکس کریں گے وہاں پہ جو بیس دیا ہوگا بیس میں زیرو ایڈ کر دیں گے گیٹ دا فیزیکل ایڈریس تو یہی میں سلائڈ میں دکھا رہا ہوں کہ جو سیگمنٹ فور ہے it start at location forty seven hundred offset is zero so the physical address corresponding to the given logical address is forty seven hundred اچھا اس کے بعد میں نے تین ایڈریس دکھائے ہیں four comma one thousand four comma three comma thirteen hundred اور six comma two ninety seven تو میں تینوں کے متعلق بتا رہا ہوں کہ جب یہ سی پی یو اگر یہ تینوں ایڈریس جنریٹ کرے گا تو یہ انلیگل ایڈریسز ہوں گے and a trap is going to be generated the question is why تو ان تینوں کے ایک ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ریزن کیا ہیں انلیگل ہونے کے ٹھیک ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں فور کاما ون تھاؤزینڈ ٹھیک ہے اگر آپ پچھلی سلائڈ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیگمنٹ نمبر فور جو ہے اس کا سائز ہے ون تھاؤزینڈ رائٹ نظر آ رہے نے at the end of the segment last entry is limit is one thousand base is forty seven hundred ہمارا ایڈریس کیا ہے four comma one thousand four is a legal segment number so no problem there one thousand is the size of the segment تو آف سیٹ کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے zero through ninety ninety nine so this this is an illegal offset and therefore a trap is going to be ٹھیک ہے اچھا آگے آپ کا ایڈریس آ گیا logical three comma thirteen hundred segment number three is legal segment three کا آف سیٹ کیا ہے لمٹ کیا ہے اس کی الیون ہنڈریڈ یہاں پہ آف سیٹ ہم نے دیا ہے thirteen hundred thirteen hundred is not less than eleven hundred therefore this is an address یعنی سیگمنٹ نمبر تو ٹھیک ہے جو لوکیشن ہم within the segment address کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سیگمنٹ کے سائز سے باہر آتی ہے and therefore trap is generated آخری ایڈریس ہے six comma two ninety seven یعنی سیگمنٹ نمبر چھ اور offset with in the segment two ninety seven اس پروسیس کے اندر پانچ سیگمنٹس ہیں zero through four so segment number six is an illegal segment number therefore a trap is going to be generate آگے چلتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ شیئرنگ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے انڈر سیگمنٹیشن اچھا شیئرنگ سیگمنٹیشن کے اندر رفلی اسی طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے جیسے پیجنگ کے اندر پیجنگ میں ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں شیئرنگ ہم کہتے ہیں کہ ایک پروسیس کے مختلف پیجز ہوتے ہیں اس میں سے جو پیجز ہم نے شیئر کرنے ہیں ان کی مین میموری میں ایک ہی کاپی رکھ دیں گے in whatever frame numbers اور جن پروسیسز نے ان پیجز کو شیئر کرنے ان کے پیج ٹیبلز میں یہ فریم نمبرز ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے so for example if there are two pages which in different processes which we would like those to share تو کیا ہوگا ان پیجز کو let see put them in frame number and twenty اور یہ تین پروسیسز ہیں جن کو یہ پیجز شیئر کرنے ہیں تو ان کی پیج ٹیبلز میں and assume these are pages zero and one so ان کے پہلے دو اینٹریز جو ہیں پیج ٹیبلز میں ان میں ہم لکھ دیں گے ٹین اینڈ ٹوینٹی یعنی page zero is in frame and page one is in frame 20 so وہ ان کے page table they are pointing to the the same frames in main memory and this is how we allow sharing under paging تو شیئرنگ انڈر سیگمنٹیشن کیسے ہوگی ایگزیکٹلی exactly اسی طرح کہ لیٹ سے کہ دو تین سیگمنٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس شیئر کر لیں تو کیسے ہوگا جہاں بھی وہ لوڈ کیے گئے ہیں مین میموری میں ان کی کارسپونڈنگ انفارمیشن ڈفرینٹ پروسیسز کے سیگمنٹ ٹیبلز میں ہم ریپلیکیٹ کر دیں گے کہ بگننگ ایڈریس اور سائزز ان سارے تین چار سیگمنٹس جو شیئر کرنے وہ whatever segment number they are ان کے کارسپونڈنگ لوکیشن میں سیگمنٹ ٹیبلز کے اندر ہم ان کو ریپلیکیٹ کر دیں گے تو اس طرح شیئرنگ ہو جائے گی انڈر سیگمنٹیشن تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں تو اس سلائڈ میں تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ sharing at the segment level not at the fix size page level اب پیج لیول کے نہیں ہو رہی پیج لیول کی میں نے بتایا تھا کہ پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ ایک پیج میں ہو سکتا ہے کچھ ڈیٹا ہو کچھ کوڈ ہو یا مے بی اسٹیک بھی ہو تو ہم شیئرنگ جو ہے نا وہ کوئی ایسے کوڈ لیول پہ نہیں کر رہے یا ڈیٹا لیول پہ نہیں کر رہے and so on but we can do that under segmentation ٹھیک ہے کیونکہ کوڈ کے سیگمنٹ علیحدہ ہیں ڈیٹا کے علیحدہ ہیں اسٹیک کے علی so on and so forth so the allows implement sharing at the segment level اور ڈیٹا لیول سو اچھا اگلے slide میں ہم ایگزامپل اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ let suppose we have two the so دو so ہیں P one and P two editor کا کوڈ جو ہے وہ سیگمنٹ زیرو میں ہے دونوں انووکیشن کے لیے جو ڈیٹا ہوگا جو کہ ایڈیٹر بفر ہوگا وہ مختلف ہوگا so segment zero is the editor code segment one is the editor buffer دونوں کے سیگمنٹ ٹیبل اگر آپ دیکھ لیں سو پروسیس جو ون ہے اس کا سیگمنٹ ٹیبل میں سیگمنٹ زیرو اور پروسیس ٹو کے جو سیگمنٹ ٹیبل ہے اس کی بھی انٹری جو ہے نمبر ون ہے ٹھیک ہے سو پروسیس ون کے سیگمنٹ ٹیبل میں اور پروسیس ٹو کے سیگمنٹ ٹیبل میں سیگمنٹ نمبر زیرو کی جو انٹریز ہیں وہ ایگزیکٹلی exactly سیم ہیں کیونکہ کوڈ ہم نے ایک ہی جگہ میموری میں رکھا ہے and through these segment tables by replicating entry number zero in the two segment we are allowing share the code data دونوں کا مختلف ہوگا کیونکہ ایڈیٹر بفر دونوں کے مختلف ہیں ایک میں آپ ایڈٹ کر رہے ہیں اپنی C program file for example ایک میں میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے but we are both using maybe the pico اور وائی اور editor under under Linux Unix so this is how we allow sharing segmentation اچھا اگلی سلائڈ میں میں ڈسکس کر رہا ہوں تھوڑے سے ایشوز سیگمنٹیشن کے ایک تو میں نے ایشو ڈسکس کر لیا I'm not going to to go in in it more detail کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا کیونکہ ویریبل سائز سیگمنٹس ہیں we may be left with different size free spaces called holes spread around in the main memory not contiguous اور اگر ایک سیگمنٹ کو لوڈ کرنے ہے let's of size hundred K total amount of free space main is more than hundred K but it's not contiguous تو ہم سیگمنٹس کو اس ہنڈریڈ کے سیگمنٹ کو میموری میں اس وقت لوڈ نہیں کر سکتے اگلی سلائڈ میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا سولوشن جو پہلے بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ میموری کو کمپیکٹ کرنا کہ میموری کو شفل اراؤنڈ کرنا so that we have free space in one chunk contiguous free space پھر ہم اس سیگمنٹ ہنڈریڈ کے سیگمنٹ کو لوڈ کر سکیں گے مین میموری میں اب دوسرا پوائنٹ جو اس سلائڈ میں ویری امپورٹنٹ جو کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ compaction is possible only if relocation is dynamic and is done at execution time کیا مطلب کہ جو ایڈریسز جنریٹ کیے جاتے ہیں پروگرامس کے under segmentation they are relocatable address کہ رن ٹائم پہ ایک سیگمنٹ کو میمری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جا سکے and we can do that because we have the segment table ایک سیگمنٹ زیرو کو اگر موو کر دیا ایک اور میموری ریجن میں so far as long as we change the entry zero of the segment table for this process we are okay ٹھیک ہے بٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اگلی سلائڈ میں میں نے دو چیزیں اور دو باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ پرابلم جو ہے پیجنگ میں بھی میں نے کی تھی کہ اگر ایک آئیو چل رہی ہے پروسیس از ایشوڈ آئیو جب تک اور آئیو ہوگی ایک سیگمنٹ کے اندر ان دا پروسیس پیس تو سیگمنٹ کو لیچ کر دینا چاہیے تاکہ یہ موو نہ ہو سکے اگر موو ہو گیا اور کوئی اور سیگمنٹ اس جگہ آ گیا so the I is going to be done at the at a wrong memory location تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا دو طریقے ہیں یا تو لینچ کر دیا جائے اس سیگمنٹ کو جس میں آئی ابھی پینڈنگ ہے اس کو موو نہ کیا جائے یا allow the operating design operating system so that I O is done into the user address space through the kernel buffers and this is is what typically done in today's operating systems ٹھیک ہے تو یہ آئی او کا ایشو ہو گیا دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ depending upon C P U architecture memory management unit جو سی پی یو کا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک سی پی یو اتنے زیادہ بڑے سیگمنٹس کی اجازت دے کہ جو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہو رہی ہے تو اس کا سولوشن ایک یہ ہے کہ سیگمنٹس کو پیج کر دیا جائے ٹھیک ہے remember paging the process address space اس صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پیج سیگمنٹس یعنی سیگمنٹس کو پیج کر دیں اگر سیگمنٹس کو پیج کر دیں گے اور ان پیجز کو مختلف فریمز میں رکھیں گے تو پھر ہمیں ایک پیج ٹیبل چاہیے ہوگا for every segment in the process space یہ بات ڈیٹیل میں ہم کریں گے نیکسٹ ٹائم اچھا اب ریکیپ کر لیتے ہیں لیکچر کو کیونکہ جتنی باتیں ہم نے کرنی تھی آج کے لیکچر میں وہ ساری کی ساری کر لی ہیں اچھا جسٹ ٹو ریکیپ دین کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی سب سے پہلے تو ہم نے پیجنگ کا ایک چھوٹا سا ایشو ہمارا رہ گیا تھا کہ شیئرنگ پیجنگ کے انڈر کیسی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جن پیجز کو بھی شیئر کرنے ہیں ان کی مین میموری میں ایک ہی کاپی رکھیں گے ان ڈفرینٹ فریمس اور کن کن فریمز میں یہ پیجز ہیں ان فریمس کو ہم ریپلیکیٹ فریم نمبرس کو ریپلیکیٹ کر دیں گے in different page tables of the processes which are going to share these pages مسل یہ ہے کہ اگر دو تین انوکیشنز ہیں آف سم ایپلیکیشنز اور اس میں جو پہلے تین پیجز ہیں وہ شیئر ہونے ہیں تو پیج ٹیبل کی پہلی تین انٹریز جو ہیں وہ وہی فریم نمبرز رکھیں گی جن فریمز میں یہ تین پیجز ہیں تینوں پروسیس کے ٹھیک ہے so this is how we share implement sharing under paging اچھا اس کے بعد ہم نے بات شروع کی ایک نئے ٹاپک کی call segmentation just to summarize as to what we did in today's lecture under segmentation کہ سیگمنٹیشن ہوتی کیا ہے it implements programmers view segments programmer کا ویو کیا ہوتا ہے کہ میرے پروگرام میں مختلف سائز کی چیزیں ہیں مین فنکشن ہے اسٹیک ہے گلوبل ڈیٹا ہے فار ایگزامپل ہیپ ہے سمبل ٹیبل ہے اینڈ سو سو آن اگر وہ سب کو ہم میموری میں رکھ دیں مختلف جگہ پہ تو this is like multiprogramming with variable number of task تو جس جگہ بھی اور ان کو اگر ہم سیگمنٹس کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں کہ میموری میں ہم سیگمنٹس رکھ دیتے ہیں فار اے پروسیس کس جگہ پہ یہ سیگمنٹس ہیں کیا ان کے سائزز ہیں یہ انفارمیشن ہم رکھ لیتے ہیں ایک ٹیبل میں جس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے in the form of a segment number and offset within segment segment number کو یوز کر کے سیگمنٹ ٹیبل کو انڈیکس کر لیا جاتا ہے اس کے اندر دو پیسز آف انفارمیشن ہوتے ہیں کہ سیگمنٹ کا بیس کیا ہے یعنی میموری میں کس جگہ یہ رکھا ہوا ہے اور اس کا سائز کیا ہے جو لاجیکل ایڈریس میں آف سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں سائز جو دیا گیا ہے سیگمنٹیبل اینٹری میں اگر تو offset is less than the size then it's legal address otherwise generated تو یہ بیسک بگ پکچر ہے سیگمنٹیشن کی کہ مختلف سائز کے سیگمنٹ ہیں ان کو میموری میں رکھ کے سیگمنٹ ٹیبل کے اندر ان کی انفارمیشن رکھ لی جاتی ہے so that we can translate logical addresses in the form of segment number and offset into physical addresses پھر اور باتیں ریلیٹڈ ٹو سیگمنٹیشن کر لیں کہ پروٹیکشن کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے اور شیئرنگ کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے ایشوز سیگمنٹیشن کے میں نے بتا دیا کہ ایکسٹرنل فیگمنٹیشن ہے اس کو سالو کیا جاتا ہے کمپیکشن کے ساتھ پھر جیسے کہ بیجنگ کے انڈر تھی کہ آئیو جب ہو رہی ہو you don't want to move a page so you can solve this problem under segmentation by either latching a segment if it has a pending I O یا آئیو کریں تھرو دا کرنل آخری بات جو میں نے کی کہ اگر سیگمنٹس بہت بڑے ہو جائیں تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے and we solve this problem by paging the segments and putting these pages in different frames in the main memory تو یہ میپنگ کہ ایک سیگمنٹ کے جو پیجز ہیں یہ کن کن فریمز میں پڑے ہیں اس میپنگ کے لیے ہمیں پیج ٹیبل کی ضرورت ہوگی for every segment of process یہ بات ڈیٹیل میں اور ساری ادر اس کے ریلیٹڈ چیزیں with some examples of existing C P Us and existing operating systems اور some historical examples will see all those next time ان شاء اللہ انٹل دین السلام علیکم